دلے پر آرزو رکھتے ہوئے بے آرزو رہنا میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی مجدد زمان عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشارے دل پر آرزو رکھتے ہوئے بے آرزو رہنا سبحان اللہ کیا عنوان سے ہوگا بندگی کا طریقہ ہے دل دل کیا چیز ہے حضرت والا رحمت اللہ علیہ ایک شعر سنایا کرتے تھے کہ ایک شاعر تھے مومن مومن اور ایک دوست تھے آرزو ان کا تخلص تھا آرزو اصل نام عالمی کیا تھا آرزو نام تھا رسم کا تو وہ بدتی تھے جب ان کو حق واضح ہوا مومن خان مومن کو تو انہوں نے اس سے دوستی چھوڑ دی بدتی تھا اور بدتی کا اکرام بھی جائز نہیں حدیث پاک میں ہے کہ جس نے بدتی کا اکرام کیا اس نے دین کو اٹھانے میں مدد دی تو غرض انہوں نے اس سے دوستی چھوڑ دی لیکن برسوں پرانی دوستی تھی بار بار وہ یاد آتی رہتی تھی پھر ایک دن یہ شعر کہا کہ لے آرزو کا نام تو دل کو نکال دو لے آرزو کا نام تو دل کو نکال دو مومن نہیں جو ربط رکھیں بدعتی سے ہم مومن نہیں جو ربط رکھیں بجاتی سے ہم اور پھر اس کے بعد نے فرمایا مومن نہیں جو ربط رکھیں آرزو سے ہم یعنی اپنی اس میں زبانی ہے کہ آزو جو ہے وہ شاعر کا نام بھی تھا دوست کا لیکن حقیقت کیا ہے اس کی کہ اپنی آزو کو خاطر میں نہ لانا ہاں، یہ آزو کا نام تو دل کو نکال دو دل کیا چیز ہے اللہ کے سامنے دل تو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے سبھی کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے ہم تو ہم اپنے دل کے غلام نہیں ہیں بلکہ ہم اللہ کے بندے اور غلام ہیں ریہ کا نام تو دل کو نکال دو مومن نہیں دربت رکھے آرزو سے مگر ہے کے بعد میں اور صحیح ہو گئے تھے اور پھر ان کی دوستی بھی حقیقت میں تو رہ حقیقت میں تو رہنا ہے یہی بات کو رہنا کوئی رہنے میں رہنا ہے یہ میرے رنگ رہنا کوئی رہنے میں رہنا ہے یہ میرے حقیقت میں تو رہنا ہے کیا زندگی کا مقصد یہی ہے دنیا میں آئے گی اسی لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی رضا والے اعمال کرنے کے لیے یہ ایک مختصر وقت دیا گیا ہے جیسے طالب علم کو امتحان کا پرچہ دیا جاتا ہے کہ یہ اتنا وقت ہے دو گھنٹہ ڈھائی گھنٹہ اس میں آپ نے یہ پرچہ حل کرنا ہے ویسے ہی یہ ہمارے پاس ایک مختصر مدت اللہ نے دی ہے زندگی دی ہے کہ یہ ہم تمہیں زندگی یہ وقت دے رہے ہیں اور یہ جسم دے رہے ہیں اس جسم کو ہم پر فدا کرو اپنی روح کو ہم پر فدا کرو جسم کو ہم پر فدا کرو جو بھی اعمال ہم نے تم کو یا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو بتائے ہیں وہ تم تم کو وہ کرنا ہے اور اس دنیا کی رنگینیوں سے دھوکہ نہیں کھا رنگینیاں ہم رکھ رہے ہیں لیکن تم اس طرف جانا مت جیسے یہ بجلی کا سوئچ ہے باپ کہتے دیکھو بھائی یہ ایک سوئچ ہے اس سے روشنی جلانی ہے تار کو ہاتھ مت لگانا یہ بس یہ کوئی کہے کہ تقاضے کیوں رکھے ساتھ تو تقاضے فائدہ اٹھانے کے لیے رکھے نقصان اٹھانے کے لیے نہیں رکھے گندے تقاضوں سے کیا فائدہ اٹھانا ہے کہ ان کو ان پہ عمل نہیں کرنا ہے جیسے بجلی کی ننگی تار کو ہاتھ نہیں لگانا ہے اب دل چاہے کہ ہم تار کو ہاتھ لگا لیں لیکن نہیں لگانا ہے خطرہ معلوم ہو گیا کہ اس میں خطرہ ہے بتا بھی دیا کہ دیکھو یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے ہم نے رکھی ہے اس میں رنگینیاں لیکن ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم دنیا میں جا کر شیطان اور نفس کے بنتے ہو یا ہمارے بنتے رہتے ہو اس لیے دیے ہیں تمہیں ایک تقاضوں کو دباؤ اور ہمارے راستے کے درجات پر چڑھتے چلے جاؤ اور ہمارا حاصل کرتے چلے جاؤ تو زندگی کا مقصد اللہ پر فدا ہوتا ہے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہنا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر دل و جان سے فدا رہنا حقیقت میں تو رہنا ہے حقیقت میں تو رہنا ہے یہی پا رہنا کوئی رہنے میں رہنا ہے یہ یگ ون رہنا کوئی رہنے رہے میرنا جس تنہا کی یہی معلوم ہوتی ہے علامت جلد دن کی یہی معلوم ہوتی ہے تیری خاطر میری ہر سانس وقت علامت ہر سانس علامت جذبے پنہا نہیں یعنی اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں پھر اس کو ان فانی بتوں کے پیچھے فانی شکلوں کے پیچھے جو مرنے والی گلنے والی سڑنے والی لاشیں ان کے پیچھے نہیں دانے دیتے پھر اس کو کھینچ لیتے اللہ جس کو جذب فرماتے ہیں جذب پنہا یعنی اللہ کا جذب جو ہے نظر نہیں آتا لیکن خود بخود بندہ ان کا ہوا جاتا ہے نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا انہی کا انہی کا ہوا جا رہا اور نہ مجھ کو ذوق یعنی ازغل کو بھی علیہ فرماتے ہیں نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھ کو ذوق اور یعنی کوئی کھینچے کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب ویبا جب اللہ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو ساری دنیا کی طاقتیں مل کے ساری دنیا کی گمراہ کن ایجنسیاں مل کر اس کو گمراہ کرنا چاہیں اور اپنی طرف بلانا چاہیں شیطانیت کی طرف اور گندے کاموں کی طرف تو ساری ساری کائنات بھی مل کر اس کو اپنی طرف نہیں کھینچ سکتی اللہ جس کو اپنا بنانا چاہیں تو حضرت یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ علامت معلوم ہوتی ہے کہ ہر سانس جو ہے پھر وہ اللہ کا ہو کے جیتا ہے وقت پھر جستجو رہتا ہے کہ کون سے کام کی میں اللہ راضی ہے کون سے کام سے اللہ ناراض ہے اس کی ہر سانس اس جستجو کے لیے وقت ہو جاتی ہے ہر وقت وہ اس کا دھیان رکھتا ہے یہی اصلی پاس انفاظ بھی ہے حضرت نے فرمایا کہ بہت سے لوگ پاس انفاظ کو سیکھ گئے کہ ہر سانس کے اندر ان کے لا الہ نکل رہا ہے لیکن اصلی پاس انفاس کو بھول گئے پاس سے انفاس کے معنی مانی سانس پاس معنی خیال رکھنا اور سانس مانے ہر سانس پاس سے انفاس مانے سانس یعنی ہر سانس یہ خیال رکھنا کہ میرا ہر قدم ہر سانس ہر پلک جھپکنے کا لمحہ اللہ کی مرضی کے خلاف نہ گزرے اللہ کی مرضی کے مطابق گزرے اس چیز کا دھیان رکھنا یہ اصلی پاس انفاس ہوئی ہے تو یہ جو شخص اللہ کا اور اللہ تعالیٰ جس کو جذب فرما لیتے ہیں اس کو یہ جستجو پیدا ہو جاتی ہے یا اس کا قضیہ کر لیجیے کہ جس کو یہ جستجو پیدا ہو جائے کہ کس وقت میرا مالک کس کام سے راضی ہوگا اور کس کام سے ناراض ہوگا سمجھ لو یہ علامت اس کے جذب کی ہے اللہ اس کو جذب فرما رہے ہیں علامت جذب پنہا کی معلوم ہوتی ہے تیری خاطر میری ہر سانس وقت جست جو رہنا تیری خاطر میری ہر سانس وقت جستجو رہنا یہ دعوت بے زباں بھی ہے مگر آتش شامی ہے یہ دعوت بے زباں بھی ہے مگر آتش شامی ہے گرے ماں چار ہو کر عشق حق میں ہمیں خوب کو نا گئے بات ہو کر عشق حق میں نا حقیقت میں تو رہنا ہے یہ رہنا کوئی رہنے میں رہنا ہے یہ محب رنگ رہنا حقیقت بندگی کی ہے یہی ہے دوست تو سن لو حقیقت بندگی کی ہے یہی ہے سن لو دل پر آر رکھتے ہوئے تھے آر دل پر آر رکھتے ہوئے تھے آر رہنا یہ ہے گندگی کی حقیقت آزو تو آزوئے تو رکھ کی اللہ نے ایک ایک اور شعر یاد آ گیا حضرت میسا رحمۃ اللہ کرتے تھے آ کے نظرے درد الفت ہر خوشی کرتے ہیں آ کے نظرے درد الفت ہر خوشی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں انتجا کر رہے ہیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ اب آپ آ جائیے ہمارے دل میں سما جائیے لیکن کہ ہم نظر درد الفت آپ کے درد محبت کی نظر ہر خوشی اپنی آپ پر قربان دیتے ہیں آپ کے درد محبت پہ ہر خوشی قربان کر دیتے ہیں آ کے نظر درد الفت ہر خوشی کرتے ہیں آ کے خونے آخری ارمان بھی کرتے ہیں ایک ارمان بھی اب ایسا نہیں جو آپ کی آپ کی مرضی کے خلاف ہم پورا کرنا چاہتے ہیں ارمان ہیں لیکن ہم اس کا گلا بہت دیکھتے ہیں ہم نہیں پورا کریں گے آ کے خونے آخری ارمان بھی کرتے ایک خواہش بھی ایسا ایک ذرہ برابر بھی آپ کی مرضی کے خلاف ہم نہیں چلنا چاہتے اس کا بھی ہم فون کر دیتے ہیں شیطان کہے گا کہ نہیں سو خواہش میں سے ایک خواہش تو پوری کر لے وہ بھی ہم نہیں کریں گے آ کے خون آخری ارمان بھی کرتے ہیں وہ بھی ایک ارمان بھی جو ہے وہ بھی ہم نے نکال دیا اب کوئی نہیں ہے جو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی اسی کو یہ شعر سنایا کرتے تھے آ کے نظر گرد الفت ہر خوشی کرتے ہیں ہم نے اپنی ہر خوشی کو آپ کی درد محبت کے ایک ذرے کے لیے سب کا سب قربان کر دیا بلکہ ایک کیا ایک چھوڑ کیا سو زندگیاں بھی اگر ہوں اور ان کے کروڑوں ارمان ہوں سب کے سب ہم آپ کے ساتھ قربان کرنے کو تیار ہیں آپ ہمارے دل میں آ جائیں آپ ہمیں اپنا بنا لیجیے آ کے نظر درد الفت ہر خوشی کرتے ہیں آگے کے آخری ارمان بھی کرتے ہیں ہاں، آرزو یہ ہے کہ کوئی آرزو پوری نہ ہو آرزو یہ ہے کہ اللہ والوں کا حوصلہ ہے آرزو یہ ہے کہ کوئی آرزو پوری نہ ہو کہ آرزو بھی کس قدر حسرت بھری کرتے ہیں ہماری آرزو کا جو حوصلہ تو دیکھو کہ ہم کیسی حسرت بھری آرزو کر رہے ہیں کہ ہماری کوئی آرزو پوری نہ ہو یہ کوئی ہے آدمی چاہتا ہے کہ ہماری آرزویں پوری ہوں لیکن اہل اللہ کا حوصلہ دیکھو کہتے آرزو یہ ہے کہ کوئی نہیں اللہ کے راستے میں آپ کی نامرضیات سے چل کر ہمیں ایک آرزو بھی کوئی پوری نہیں آپ کو ناراض نہیں کرتا آرزو یہ ہے کہ کوئی یہ آرزو پوری نہ ہو آرزو بھی اس قدر حسرت بھری کرتے ہیں حقیقت بندگی کی ہے یہی ہے دوست تو سن لو تیرے پر صورت ہوئے دے آر زور دل پر آر زورت ہوئے دے آر آرزو نہ ہو تو آرزو کو نہ پوری پوری نہ کرنا کیا کمال ہوا کمال تو یہی ہے کہ آزو ہیں لیکن اس پہ ہم عمل نہیں کرتے عید اللہ کو لوگ معلوم ہی کیا سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے دل میں خواہشات رہیں گی اس لیے ان کو کیا مشکل ہے خواہشات تو ہمارے دل میں ہیں ہمارا دل یہ چاہ رہا ہے ہمارے دل عورتوں کو دیکھنے کو چاہ رہا ہے ان کی فلمیں دیکھنے کو چاہ رہا ہے گانے سننے کو چاہ رہا ہے ہمارا دل میں خواہشات ہیں ان کے دل میں خواہشات نہیں ہوں گی جبھی تو یہ بات کر رہے نہیں خواہشات ہر انسان کے دل میں ہوتی ہر انسان ہر مرد عورت کے دل میں مختلف خواہشات ہیں لیکن کمال کی بات تو تبھی ہے کہ خواہشات ہوتے ہوئے اپنی خواہشات کا خون کرنا کمال عشق تو مرمر کے جینا ہے نہ مر جانا ابھی اس راز سے واقف نہیں ہے بھائے پروانے حقیقت بندگی کی ہے دوست تو سن لو گر پر صورت دے ہوئے بے ہر ضوری حقیقت بندگی کی ہے دوستورے دے آر سور میرے آماں باب مجلس سے کوئی پوچھے مزائش کا میرے احباب مجلس سے کوئی پوچھے مزا اس کا بشر کر دے دل اب تر کا میرے گوت بورے بشر در دل اب تر کا میرے گوت میرے احباب مجلس سے کوئی پوچھے مزائش کا میرے آم باب مجلس سے کوئی پوچھے مزائش کا بشر درد دل اب کر کا پہرے رہنا بشر درد دل بشرے درتا گفتگو رہنا کیا ہے حضرت والا کی صحبت کی واقعی ہاں، حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد اول تو سارے ساری دنیا کے جتنے ہموم اور غموم تفکرات سب کے سب ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سب دروازے سے باہر ہی رہ گئے حضرت والا دامد برحم رحمۃ اللہ علیہ کی ذات عالی ایک عجیب انجمن تھی حضرت نے بھی فرمایا اپنے شہر کے لیے کہ Eh, حضرت والا کی ذات مبارک ایسی تھی کہ یعنی رش کے گلستان تھی ویرانہ ہو کہ گلشن ہو حضرت والا کی ذات مبارک کی صحبت میں آ کر ہم بالکل ہی سبھی کچھ بھول جاتے تھے بس حضرت والا کی ذات والی سامنے ہوتی تھی اور گویا ایسا معلوم ہوتا تھا گویا اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی باتیں دین کی باتیں اللہ کی محبت کی باتیں اس طرح دل سے حضرت بیان فرماتے تھے کہ ہر آدمی جو ہے آنے والا وہ سو سو جان سے قربان ہونا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ پر خدا ہونے کا جذبہ پیدا ہو جاتا تھا اس طرح حضرت خان جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں ایک ہی مجلس میں سالک کو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا سارا سارا سامان دے دیتا ہوں اب راستہ چل رہا سالک کا کام ہے تو یہی معاملہ الحمد للہ ہمارے مرشد رحمۃ اللہ کی صحبت کا تھا کیا آپ کی خدمت میں جو حاضر ایک دفعہ ہو جاتا تھا تو وہ اسی شعر کا مدافع ہو جاتا تھا جو حضرت جی کا شعر ہے زنجیر محبت میں میں تم کو جکڑ لوں گا بھاگو گے اگر مجھ سے میں تم کو پکڑ لوں گا ایک دفعہ جو حضرت کی محبت کا اثیر ہو جاتا تھا تو وہ پھر کہیں جاتا ہی نہیں تھا اور حضرت والا کی ہر بات پر دل و جان سے عمل کرتا تھا اور ہر ہر بات حضرت والا کے کے کروڑوں کروڑوں گوہر اور موتی ہوا کرتے تھے جب ہم حاضر ہوتے تھے حضرت کے پاس تو واپس جانے کا جی نہیں چاہتا تھا مجبوراً جیسے بالکل دل پر جبر کر کے گھر کو جاتے تھے میرے باب مجلس سے کوئی پوچھے پوچھے اس کا میرے احباب مجلس سے کوئی پوچھے مزار کا بچے کرے تو ساؤتھ افریقہ میں لکھا لکھا کتاب میں کہ ایک نے حضرت سے کیا کہ حضرت میری وہ بہت حسین ہے اور بہت ہی حسین ہے میں اور میرے اندر عشق کا مادہ بھی بہت ہے لیکن میں آپ کے پاس آتا ہوں تو میں اس کو بھول جاتا ہوں جو مزہ آپ کے پاس ہے وہ وہاں نہیں ہے پالا نے فرمایا تھا کہ تمہارے پاس کوئی سنیں اور میرے پاس فائدہ میرے آہا باب مجلس سے کوئی پوچھے مزائش کا میرے آہا مجلس سے کوئی پوچھے مزائس کا بشر درد دل اختر کا پہلے گفت گورنا بشر درد دل اختر نہیں گھنٹوں گھنٹوں حضرت کا واضح ہوتا تھا اور حضرت والا کی مجلس میں کبھی کسی کو تھکن کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا حتیٰ کہ ایک دفعہ حضرت میر صاحب سنا ہے کہ فجر کے بعد حضرت والا کا بیان شروع ہوا اور زہر کی نماز تک جاری رہا نہ اس وقت نہ کسی کو ناشتہ یاد آیا نہ کھانا یاد آیا زہر کا وقت حضرت کا بیان ختم مسلسل غالباً چھ ساڑھے چھ یا سات گھنٹے حضرت کا بیان ہوا اور حضرت نے بتایا کہ اس وقت کسی کو ناشتہ تھا کیا ایسی حضرت والا بہت دن سے بیان فرما دی میرے مجلس سے کوئی پوچھے مزہ اس کا مشن میں دل دے دل کر بیان گفتگو نہیں بلکہ حضرت والا کی ذات ایسی سراپا محبت اور سراپا کیا کہیں کہ سراپا شکر ہی شکر شہری ہی شہد کس سے مثال ہے ایسی محبت سراپا جس سراپا محبت کے کہ حضرت والا اگر خاموش بھی رہتے تھے تو حضرت والا کو دیکھتے بھی رہو تو معلوم نہیں کیسی عجیب و غریب لذت کشید ہوتی تھی ایسی ایک قرب کی لذت صاحب تو مولانا ہو گئے ماشاء اللہ حضرت والا رحمۃ اللہ کے خلیفہ مجاز بہت ہی پرانے والا کے خدام میں سے اور محبت کرنے والوں میں سے انہوں نے فرمایا شیر حضرت والا کے خلیفہ مجاز بھی مولانا اصل صاحب جون پوری دامد برکات فرماتے ہیں کہ تیرے قرب خاص میں وہ مزہ تیرے قرب خاص میں وہ مزہ کہ یہ جس کے منہ کو بھی لگ گیا تو تمام عمر نہ چھٹ سکا کہ یہ ضائع بھی عجیب بالکل یہ ایسا تھا کہ حضرت والا کے قرب جس کو نصیب ہو گیا بس اس کو سارے جہان کی لذتیں ہیچ ہو جاتی اللہ میرے آب مجلس سے کوئی پوچھے مزائس کا بشر درد دل اختر کا میرے گوت پورے نا بشر درد دل اختر کا میرے میں تو رہنا ہے یہی کو رہنا کوئی رہنے میں رہنا ہے یہ میں لے رنگ یہ والا رحمت اللہ نے ایک دفعہ اتنا پڑھوایا اتنا پڑھوایا مجھ سے بھی پڑھوایا میں پچاس ساٹھ بار حضرت نے پڑھوایا کیا مزہ تھا حضرت کی صحبت میں آپ جتنا جتنا پڑھتے جاتے تھے اتنا اور زیادہ لذیذ ہو جاتا تھا یہ عجیب بات تھی کہ دنیا کے اشعار تو ایسے ہوتے ہیں دو چار دفعہ پڑھو دل بن جاتا ہے لیکن حضرت والا کے اشعار اور خصوصاً یہ شعر حضرت نے مجھ سے تو یہی ہے کم سے کم پچاس ساٹھ بار تو وہاں مجلس میں پڑھوایا دن کی مجلس میں پھر اس کے بعد اندر حجر شریف میں بار بار بار بار اتنا پڑھوایا لیکن ہر بار قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہر بار ایک نئی لذت ایک نیا مزہ ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے پڑھنے ہر گناہ میں عذاب کی خاصیت ہے مارے ربانی سفر نامہ ٹیوں ہر گناہ میں عذاب کی خاصیت ہے حضرت میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر قلب سلیم ہے تو ہر بھائی کون بات کر رہا ہے بات نہ کرو بھائی بات نہ کرو یہاں آ جاؤ یہاں بیٹھو نہ حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر قلب سلیم ہے تو ہر گناہ میں اس کو عذاب محسوس ہوگا اگر ایک نظر بھی کسی لڑکی پر یا کسی بھی حسین پر ڈال دی تو اس کے دل پر عذاب شروع ہو گیا اس کو پریشانی اور اندھیرے محسوس ہوں گے بشرطے کہ قلب سلیم ہو اور گناہوں کے تسلسل سے مردہ نہ ہو چکا ہو یعنی گناہ کر کر کے اور توبہ بھی نہ کرے شرمندگی بھی نہ ہو اور علاج بھی نہ کریں تسلسل سے گناہ کیے جا رہا ہے بد نگاہی کیے جا رہا ہے تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے پھر اس کو گناہ کا گناہ کے عذاب کا احساس نہیں ہوتا سر پہ جوتے تو پڑ رہے ہیں عذاب کے لیکن اس کو احساس نہیں بشرط یہ کہ قلب سلیم ہو اور گناہوں کے تسلسل سے مردہ نہ ہو چکا ہو تو ایک نظر غلط پڑنے سے کاپ جائے گا اس لیے وہ کہے گا کہ توبہ کے راستے ہی میں خیریت ہے آنکھ بند رکھو اور سکون سے رہو یہاں یونین کی سڑکوں پر بس ڈرائیور تو آنکھیں کھلی رکھے وہ اگر آنکھیں بند کرے گا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا لیکن باقی لوگوں کو ادھر ادھر جھانکنا مناسب نہیں ورنہ گناہ سے نہیں بچ سکتے یہاں عدم قصد نظر کافی نہیں قصد عدم نظر ضروری نہیں یعنی کیونکہ معلوم ہے کہ یہاں جگہ جگہ تو ریونین کیا دنیا میں ہر جگہ بہت کم جگہ ایسی بچی ہیں جہاں یہ بے حیائی بے پردگی نہیں ایک چپے چپے پہ بے پردگی ہے تو خال خال ہی جو ہے پردہ رہ گیا ہر ہر عورت جو ہے وہ اللہ اللہ کی اور رسول کی نافرمان اور فاصل بنی چلی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لانت خریدے ہوئے ہیں اور دیکھنے والے بھی جو ہے وہ ان کا بھی یہی حال ہے کہ وہ بھی اللہ اور رسول کی لانت کے موجب ہیں جو دیکھے گا وہ بھی ملعون ہوگا اور جو اپنے آپ کو دکھائے گا وہ بھی ملعون ہوگا جو دکھائے گی اپنے آپ کو وہ بھی ملعون ہوگی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے تو فرمایا کہ یہاں اج میں نظر کافی نہیں تھی یعنی گھر سے باہر نکلے اب نہ دیکھنے نہ ارادہ ہے کہ نہیں دیکھیں گے نہ یہ ارادہ ہے کہ نہیں دیکھنا ہے دونوں یعنی کوئی ارادہ ہی نہیں ہے کہ نہیں دیکھنا یہ کہلاتا ہے کہ عدم قصد نظر یعنی کوئی ارادہ ہی نہیں اور جب یہاں قصد عدم نظر ضروری ہے یعنی قصد کر کے ارادہ کر کے نکلے کہ نہیں دیکھنا ہے تب کام چلے گا تب نگاہ کی حفاظت ہوگی یعنی یہاں سڑکوں پر نکلتے وقت دیکھنے کا ارادہ نہ ہونا کافی نہیں بلکہ گھر سے نکلتے وقت یہ ارادہ ہو کہ نہیں دیکھنا تب کامیاب ہو جائے گا گناہ سے بچنا خوشی کی ضمانت ہے تقوا میں سکون ہے اللہ کو خوش کرنا کیا معمولی نعمت ہے جو اس زمین پر اپنے اللہ کو خوش کر لے اس کی خوشی کو ساری کائنات ختم نہیں کر سکتی جو اللہ کو خوش کر لے اس بندے کی خوشی کا اللہ کفیل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ میرا بندہ مجھ کو خوش کرنے کے لیے گناہ سے بچ رہا ہے اپنی خوشیوں کو برباد کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو آباد فرماتے ہیں مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے برباد محبت کو نہ برباد کریں گے میرے دل ناشاد کو وہ شاد کریں گے برباد محبت کو نہ برباد کریں گے یعنی اللہ کے لیے جو اپنی جان کو جلاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ برباد نہیں ہونے دیتے اس کو ناشاد یعنی ناخوش نہیں ہونے دیتے پھر وہ اپنی ذات عالی سے اس کو خوش کرتے ہیں اپنی غیر سے اللہ اس کی خوشی کا انتظام کرتے ہیں مولانا رومی فرماتے ہیں تو اس نے سنایا تھا شعر کہ گرب و عین غم شادی شو اللہ اگر چاہے تو عین غم کی ذات کو خوشی بنا سکتے ہیں عین غم شادی شبد عین بندے پائے آزادی شبد کیا اگر وہ چاہے تو انہیں قید کی زنجیروں کو آزادی کی زنجیریں بنا دیں انسان کا اصل چیز تو انسان کا دل ہوتا ہے راحت کا تعلق دل سے ہوتا ہے دل گلستان تھا تو ہر شہر سے ٹپکتی تھی بہار دل بیابا کیا ہوا عالم بیابا ہو گیا لاکھ عشرت کی چیزیں ہوں لاکھ عیش کے اسباب ہوں لیکن اگر دل بے چین ہے جس کے جس کے دل تو اللہ اللہ کی مٹھی میں ہے دل تو اللہ اللہ گرفتار کر لیتے ہیں اور اس کو جو ہے عذاب کے جوتے پڑتے ہیں دل پہ تو دل دل اگرچہ لاکھ عیش و عشرت کے سامان ہو لیکن دل پر عذاب کے جوتے پڑ رہے ہیں تو عشرت کے سامان کے باوجود دل بے چین اور عذاب میں مبتلا رہے گا انسان پریشان رہے گا برباد محبت کو نہ برباد کریں گے میرے دل ناشاد کو وہ شاد کریں گے جس نے اپنی خوشیوں کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے برباد کر دیا گویا وہ خود برباد ہو گیا تو اس کو اللہ کیا مزید برباد کریں گے جنہوں نے اپنے دل کو ناشاد یعنی حرام خوشیوں سے بچایا ان کو خوش رکھنا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے وہ ارحم و ہے اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان پر فیصلہ کر لے کہ مجھے اس بندے کو خوش رکھنا ہے سارے عالم کے مسائل اس کو خوشی اس کی خوشی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اور جو اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے حرام خوشیوں کا انتظام کرتا ہے بندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنا دل خوش کرتا ہے ایسا شخص ہر وقت معذب رہتا ہے یعنی ہر وقت اس کے دل پر عذاب کے پہنچے ہوتے ہیں عشق مجازی کے متعلق حضرت والا کا ایک شعر یاد آیا ہتھوڑے دل پہ ہیں مغز دماغ میں پھونچے ہتھوڑے دل پہ ہیں مغز دماغ میں کھوٹے بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے ہتوڑے دل پہ ہیں مغز دماغ کے مغز دماغ میں بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ ترقی حیات لازم ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ ترقی حیات لازم ہے یعنی اس کی زندگی پریشان ہو جائے گی اور بے چین ہو جائے بے چینی لازم ہے اس کے لیے پریشانی لازم ہے اللہ تعالیٰ جو اس میں شک کرے گا کافر ہو جائے گا اس کی دلیل یہ آیت ہے فعن نہ لہو معیشت جو میری نافرمانی کرے گا اس کی زندگی تلخ ہو جائے گی اور جملہ اسمیا سے بیان فرمایا یعنی دوامن اس کی زندگی تلخ رہے گی ہمیشہ پریشان رہے گا جب تک گناہ میں رہے گا پریشان رہے گا اللہ منتابہ کہ تو کر لے اور عمل صالح شروع کر دے اور اس کے اس سے بچنا شروع کر دے تو پھر ٹھیک ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ بالف زندگی لازم ہے اور اعمال صالحہ کے ساتھ کیا بشارت ہے فرماتے ہیں فلن نہ ہو حیاتم طیبہ باتیں نہ کرو بھائی غور سے سنو جو بات کر رہے ہیں مجلس کے بعد باتیں کر لینا اور اعمال صالحہ کے ساتھ کیا بشارت ہے فرماتے ہیں فلن ہو حیات طیبہ جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں رہے گا اس کو ہم ضرور ضرور بالف حیات دیں گے آ یہ ترجمہ حکیم الامت کا ہے سبحان اللہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں خالق حیات ہوں میں زندگی دیتا ہوں تو جو مجھ کو خوش کرتا ہے میں اس کی حیات کو بالف کر دیتا ہوں اے ظالموں تم لطف حیات کہاں تلاش کرنے جا رہے ہو میرے غضب اور قہر کے اعمال میں میری نافرمانی ہے اگر تم کو لطف لینا ہے تو مجھ سے تعلق قائم کرو مجھ کو خوش رکھو ان ننگی ٹانگوں میں کچھ نہیں ہے بس فون اور پیپ بھری ہوئی ہے ابھی روح نکل جائے تب دیکھنا کہ تین دن کے بعد ان کا کیا حال ہوتا ہے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے ایک ہی کام تو حضرت والا نے بار بار فرمایا ہے کہ اس کام پہ اپنی جان لگا دو کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرو نگاہ خراب مت ہونے دو نگاہ خراب ہونا ایسا ہے حضرت فرماتے تھے جیسے الیکٹرانک ایسپریٹر ہوتا ہے وہ آٹومیٹک چلتا رہتا ہے تو اس کے اوپر قدم رکھا نیچے جانے والے پہ تو بس آپ کھڑے ہو جائیں خود بخود نیچے پہنچا گئے ایک ہزار نہیں سینکڑوں برائیاں کروڑوں برائیاں ایک عمل کے اندر ہے حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عشق مجادی کی جتنی خرابیاں اور نقصانات ہیں کہ ان کو دائرۂ تحریر میں نہیں لایا جا سکتا اتنے نقصانات ہم نے دیکھا جو بد نگاری کے مریض ہیں ان کو کیسی کیسی برائیوں کی عادت پڑ گئی ایک ایک کر کے وہ سوچا کہ یہ نگاہی تو ڈال رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں لیکن آج ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ وہ ان کے اندر کتنی خرابیاں پائی جا رہی ہیں جو بھی بولتے ہیں اور بختیانتی بھی کر رہے ہیں اور بدتمیزیاں بھی کر رہے ہیں ماں باپ سے بھی لڑ رہے ہیں کیا کچھ ان کے اندر خرابیاں پیدا ہو گئی اور نمازیں بھی چھوڑ رہے ہیں نماز بھی نہیں پڑھ رہے تو یہ حالانکہ اچھے دیندار گھرانوں میں ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ رہے بتائیے بھائی نماز نے کیا قصور کیا ہے بھلا نماز تو انسان پڑھ اچھا بھلا دنیا دار بھی پڑھ لیتا ہے تو دیندار کو تو پھر اور اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے لیکن دیندار گھرانے میں ہوتے ہوئے کم از کم وہی نماز تو پڑھ لے نہیں کیا ہوا کہ وہ شیطان نے بد کا ایسا مرض ڈالا کہ وہ نماز بھی نپ جاتی رہی نماز سے بھی گئے اور کتنی برائیاں اس کے اندر ہیں کہ بس بیان سے باہر اور صحت الگ خراب ہے یہ بھی نہیں کہ کوئی دنیا کا فائدہ ہو صحت بھی خراب ہے آج کل کے جوانوں کو تھوڑی دور چلنے کے بعد چکر آنے لگتے ہیں حالانکہ بوڑھے برے آدمی جو تقوا سے رہتے ہیں اور خوب محنت کر رہے ہیں لیکن جوانوں کو چکر آ رہے ہیں کیا وجہ ہے نگاہ کی حفاظت نہیں کری بیماریاں بیمار پہ بیمار پڑے جا رہے ہیں نگاہ کی حفاظت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نگاہ کی حفاظت کی سو فیصد حفاظت کی تو ہمیں بتا کرنا ہے کچھ سناؤ ایک تو کیلو کتنے کا تو لو تو اچھا دو روپے کا دیتا <laughs> اپنے مندر سے کام کرتا ہے منزل پہ کام کرتا ہے تو جادو منزل سے گرتا ہے چھوٹی پہ پہنچتا ہے تو منزل اس کا گھر ہوتا ہے تو اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو کہنا کم بنانا Thank <laughs> you. باس نے دفتر میں پوسٹر لٹکایا جس پر لکھا تھا کہ میں باس ہوں یہ بات بھولنا مت اور اپنی حد میں رہنا باس کسی کام سے باہر گیا واپس آیا تو میز پر پرچی پڑی ملی جس پر لکھا تھا سر آپ کی بیوی کا فون آیا تھا ان کا آپ کے لیے حکم ہے کہ پوسٹر واپس لا کر وہیں لٹکاؤ جہاں سے اتار کر لے کر گئے <laughs> بتیس سالہ جمشید سے اس کے دوست نے پوچھا تم نے اب تک شادی کیوں نہیں کری جمشید میری بہنوں نے جو بھی لڑکی امی کو دکھائی ان کو پسند نہیں آتی دوست تمہاری بہنوں سے کہو ایسی لڑکی تلاش کرے جو تمہاری امی کی شکل سے ملتی ہو تو انہیں ضرور پسند آئے گی کچھ عرصے بعد دونوں دوستوں میں ملاقات ہوئی دوست نے پوچھا کوئی لڑکی ملی تمہاری امی جیسی جمشید ہاں بالکل امی کی شکل کی لڑکی مل گئی تھی اور امی نے پسند بھی کر لی تھی دوست تو پھر پریشانی کیا ہے جمشید ابو کو پسند نہیں آئی ایک پروفیسر شادی پہ تقریر کر رہا تھا اس نے سب سے پوچھا کون چاہتا ہے کہ اس کی بیوی چالاک ہو جائے کوئی نہ اٹھا سوائے ایک شخص کے پروفیسر تو تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی چالاک ہو جائے وہ شوہر دوبارہ مایوسی سے بیٹھتے ہوئے نہیں نہیں میں سمجھا آپ کہہ رہے ہیں ہلاک ہو جائے خان صاحب نے کہا ہوائی جہاز کو پینٹ کس طرح کرو گے ہوائی جہاز تو بہت بڑا ہے بتاؤ خان صاحب بولے پہلے میں ہوائی جہاز ہوا میں اڑاؤں گا جب وہ چھوٹا ہو جائے گا تو پینٹ کروں گا بی بی نے شوہر سے کہا بیوی نے شوہر سے کہا ذرا سوٹ کیس اتار دے میرا ہاتھ اوپر تک نہیں پہنچ رہا شوہر نے کہا ہاتھ نہیں پہنچ رہا زبان ٹرائی کرو ایک شخص ایک چرسی رات کو دو بجے تالاب کھولنے کی کوشش کر رہا تھا اپنے گیٹ کا تالاب کھولنے کی کوشش کر رہا تھا اور خوب درم رہا تھا قریب شخص نے کہا میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں نہ تالاب کھول دوں چرسی بولا نہیں نہیں تم دیوار پکڑو یہ بہت ہل گئی ایک شیخ دوسرے شیخ سے نہیں ہے تو اپنی بیوی کو خوب پڑھایا خوب لکھایا سرکاری جہاز پر چلائی دوسرا سے بڑا بھائی ہوا اب ایسا کرو کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کے شادی بھی کرو سائنسدان نے مکھی کے پر کاٹ دیے اور مکھی سے بولا اڑو بچی بیٹھی رہی سائنسدان اپنے طالب ظلموں سے بس تو یہ ثابت ہوا اگر مچھلی کے پر کاٹتے ہیں تو وہ سو نہیں سکتے ایک شخص مجھے نصیر الدین کے پاس گیا اور بولا بولا مجھے تمہارا گنا دو بولا بولے گنا گھر پہ نہیں ہے پیچھے سے گنا بولا بولا اگر گلا نہیں دینا تھا تو نہ جھوٹ کیوں بولا بولا وہاں بھائی وہاں گدے کی سمجھ سکتی ہے میری بات سے نہیں اپنی اپنی بیوی کی پسند پہ کبھی مت ہنسیں مت بھولیں کہ آپ کی اپنی بیوی کی پسند ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ